یہ شابان کے بالکل آخری ایام چل رہے ہیں ہر انسان رمضان کی تیاری میں ہے اور رمضان کا انتظار کر رہا ہے اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے سورت البقرہ کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تین چیزیں بیان کی ہیں یا ایو ودینہ آمنو کتب کو مسیام کما کتبار الین من قبل کم لاء القم تین چیزیں بیان کی گئی ہیں پہلی چیز اللہ رب العالمین نے اس آیت میں روزے کی فرضیت کا اعلان کیا یا الذین آمنو کتب کم الشیام ایمان والو تم پر روزہ لکھ دیا گیا یعنی فرض قرار دے دیا گیا ہجرت کی دوسرے سال یہ شابان کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے یہ وہی نازل کی اور قیامت تک کے لیے ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دے دی گیا <clears throat> دوسری چیز اس حدیث میں جو بیان کی گئی وہ یہ کہ روزے کی تاریخ اللہ نے بیان کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیا کہ یہ روزہ کوئی ایک نئی عبادت نہیں ہے بلکہ کما کتب الدین امین قبل تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہوئی ہیں ہر ایک پر روزہ فرض قرار دیا گیا تھا یعنی یہ ایسی عبادت ہے روزہ کہ کوئی نئی عبادت نہیں جب بھی اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنی قومیں جتنے انبیاء اللہ رب العالمین نے بھیجے ہر نبی کے شریعت میں روزے کی فرضیت کا اعلان تھا جیسے ہم کو روزہ رکھنا ہے ایسے ہی ساری امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھی روزہ ایک بہترین عالمگیر عبادت ہے اس سے کوئی قوم اور کوئی امت بری نہیں رہی بلکہ ہر امت پر روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کرا دیا نمبر تین اس آیت میں جو رب العالمی نے تیسری چیز بڑی اہم بیان کی ہے وہ یہ جس پر آج تھوڑا سا کچھ آپ لوگوں کو متنوع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا کہ تم سے پہلے جتنے امتیں دنیا میں گزری ہیں ان پر بھی اور تم پر بھی روزہ فرض کرا دیا گیا مقصد کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے تو تقوا حاصل کرنا یہ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے اللہ رب العالمین کا نے ہمیں ایک مہینہ مسلسل روزہ رکھنے کا جو حکم دیا ہمیں بھوکا پیاسا اپنے ہر ایسے جذبات پر کنٹرول رکھنے کا حکم دیا گیا جو روزے کے منافی ہیں صرف اس منا پر کہ اس کی وجہ سے تم متقی ہو جاؤ اور ہم سب کے اندر تقوا تقو اللہ آ جائے یہی بہت بڑی چیز ہے اور چونکہ تقوا کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے ہم کو بھی اور عام کو بھی اے لوگوں کو بھی امیر غریب چھوٹے بڑے اس امت کو بھی اور آدم رہ جب سے دنیا میں آئے ہر انسان کو تقوی کی ضرورت تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ بھی ہر قوم پر فرض کرا دیا تھا چونکہ جیسے ہم تقوی کے محتاج ہیں ایسے ساری امتیں تقوا کی محتاج تھی یہ تین چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں روزے کے تین مقاصد اللہ رب العالمی نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے آج روزے کے مقاصد پر ہم اس لیے کچھ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم رمضان کا روزہ رکھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس لیے روزہ رکھ رہے ہیں روزے کا اصل مقصد کیا ہے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا اور وہی مقصد حاصل کرنے کے لیے وہی مقاصد انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ وہ مقاصد ہمارے پورے ہو جائیں ان میں سب سے بڑا مقصد دوستوں دوستو تقوا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے روزے کا سب سے بڑا مقصد جو بیان کیا وہ کیا ہے لال لقوم سب تکون تاکہ تمہارے اندر تکوا آ جائے تکوا اتنی ضروری چیز کیوں ہے غور کرو دا ٹھنڈے دل سے جتنی امتیں گزری ہیں ہر ایک پر تکوا ہر ایک پر روزہ فرض تھا اور فرض کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ روزے کے ذریعے تکوا پیدا ہو جائے اور ذرا دور کرو ایک مہینہ اتنی لمبی عبادت کوئی نہیں آدمی روزانہ روزہ پانچ وطنا نماز پڑھتا ہے دس منٹ میں فرصت پہ آ جاتا ہے ہاں؟ یہ تو اگر بات نہ پڑھنی ہوتی دس منٹ کیا کچھ لوگ کیسے ہوں گے پانچ ہی منٹ میں سب پورا کر کے چلے جاتے ہوں گے لیکن روزہ مسلسل ایک مہینہ سے ہر سے لے کر کے گروبے آفتاب تک ایک دن چھوڑنے کی عبادت نہیں ہے اتنا کہ ایسی عبادت اتنی طول طویل لمبی عبادت ہمیں رکھنے کا کس لیے حکم دیا گیا صرف مقصد ایک ہمارے اندر تکوا آ جائے اس سے اندازہ لگتا ہے کہ تکوا کتنی اہم ترین چیز ہے چیز ہے نبی علیہ سلاط و کی حدیث آپ نے ساتھ رمایا اللہ فعن نہور کبھی تک کا نہبے تقو اللہ فعن نہور نہ سہی تکوا ہمارے اندر آ جائے تو پھر کیا پوچھنا ہے آ فرمایا اے ابو سعید اپنے اندر تکوا پیدا کر لو فعن نہور نہ سہی چونکہ تکوا ہی تمام چیزوں کی بنیاد اور سر ہے اسی لیے بعض روایتوں میں روزے کو اللہ تعالی نے ابواب الخیر قرار دیا نیکیوں کا دروازہ بڑی طویل حدیث ہے ان میں ایک جملہ یہ بھی ہے آپ نے حضرت ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا اللہ کا الا اخیرو کا او الا ابوا بل خیر چلا ادل الا ابوابل خیر کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ نیکیوں کے دروازے چاہے نیکیاں نہیں بلکہ نیکیوں کے دروازے اور آپ اللہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی چابی مل جائے کسی گھر کی چابی مل جائے چابی تو اتنی بڑی رہتی ہے لیکن چابی ملنے سے پورے گھر سے آپ فائدہ استعمال کر لیتے ہیں اے سی بھی چلا لیں گے لائٹ بھی چلا لیں گے ہمام بھی استعمال کر لیں گے بستر بھی استعمال کیوں چاہی آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ اگر تو اللہ رسول فرماتے کیا میں تمہیں دروازہ نہ بتا دو کہ دروازے سے داخل ہو گئے تو اندر سب تمہارا ہی تمہارا ہے اللہ عد الا اللہ ابواب الخیر کیا میں تم لوگوں کو نیکیوں کا اجر و ثواب کا جنت تک پہنچنے کے دروازے نہ بتا دوں صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ تو آپ نے شاخ رمایا نیکیوں کے خیر کے اجر و ثواب کے جنت کے تین دروازے ہیں نمبر ایک آ فرمایا اشیام و سب سے پہلا دروازہ نیکی کا جنت کا نیکیوں اور خیر کا کیا ہے روزہ آ فرمایا نیکیاں جو ہے روزہ جو ہے نیکی نہیں نیکی تو بہت بڑی چیز ہے اس سے بڑی چیز ہے کہ نیکی کا دروازہ بن گیا کیا مطلب اگر روزہ رکھو گے تو ہزاروں نیکیاں اور تمہیں حاصل ہو جائے گی نیکیاں کرنے کا اور موقع نصیب ہوگا ذرا دیکھو ماشاء اللہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان کا روزے کی برکت سے تراوی بھی روزے کی برکت سے اے اے روزے کی برکت سے تلاوت قرآن روزے کے برکت سے شہر روزے کی برکت سے پتا نہیں کتنی نیکیوں کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہتے ہیں اسی لیے آپ نے فرمایا افسیام جنہ سب سے پہلا جو نیکیوں کا دروازہ روزہ ہے اور پھر آپ نے ساتھ فرمایا اور روزے کا بڑا کمال کیا ہے افسیام جنہ یہ ڈھال ہے گناہوں اور برائیوں سے بچنے کا شیطان سے بچنے کا نفس امبارہ سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے روزہ نمبر دو آپ نے ساتھ نمایا وسدا کا تو صدقہ خیرات کرنا یہ بھی روزے نیکیوں کا دروازہ ہے وسدا کا تو سے الخطی اتا کما یو سے علما انار اور یہ صدقہ خیرات یہ بھی نیکیوں کا دروازہ ہے اور صدقہ انسان اگر کرتا ہے تو صدقہ جہنم کے گناہوں کو ویسے ہی ختم کر دیتی ہے جیسے آگ میں کتنی بھی لکڑی ڈالو آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے یا کما یوتھ سے الما انار آگ کتنی بھی بڑی لگ جائے ویسے نو بشتی کس سے ہے پانی سے نے فرمایا جیسے آگ پانی کو بجھاتا ہے ایسے ہی صدقہ جہاں گناہ گاروں کے گناہ اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے نمبر تین نیکیوں کا دروازہ جو ہے آگ فرمایا وسلا جو فل رات میں تحجد کی نماز پہنا انسان ساری دنیا سوئی ہو کوئی مسلمان اٹھ کر کے اپنے نیت کو قربان کیا آرام کو ترک کیا ٹھنڈی گرمی کا کوئی پرواہ نہ کیا اٹھ اپنے پر ساری خواہشات کو ترک کر کے وضو کیا تحجد کی نماز پڑھتا ہے یہ تحجد کی نماز بھی اس کے لیے نیکیوں کا دروازہ ہے پھر نبی علیہ شرات و سلام نے اے سور علیہ نیم تنزیل سجدہ کی آئے تلاوت کی تتدا پا جنوب ہوں ید ہوں رب ہوں خوف ہوں تما وہ ممار ہوں یوم سے کون فرا تالم اخفی لهم من امرا قانو جزاء بما كانوا يعملون جنوب جنوبهم عن مواز یہ ہمارے محبوب بندے جو ہیں بستر سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں یب وہ رب ہوں خوف وطما اپنے رب سے دعائیں توبہ استفار کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور رو رو کر کے وہ اپنے رب کے سامنے گریا وزاری کرتے ہیں رکنا ہوں ان سے کون اور ہم نے جو انہیں رسک حلال دیا ہے ہمیشہ اس کو اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کرتے ہیں رب العالمین نے ساتھ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے جنت میں ایسی ایسی نیکیاں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی جزا ام دما کانو یا منور فرا منون من قرت آئن جزا ام دما کانو یا منور چونکہ رات کی تاریخی میں نماز پڑھتے تھے کسی کو پتا نہیں چلتا تھا ایسا کی نماز پڑھنے کے لیے آئے پورے راستے میں پورے گلی والے دکانداروں کو پتا چل گیا لیکن رات کی تاریخی میں بسا اوقات انسان تحجد کی نماز پڑھتا ہے تو گھر والوں کو بھی پتا نہیں چلتا ایک انسان اگر نسلی روزہ ہو تو جب تک خود نہ بتائے کسی کو پتا نہیں چلتا ایک انسان اگر کسی کو صدقہ دینا چاہتا ہے تو سوچتا ہے ایسے چپکے سے دے دوں کہ کسی کو پتا نہ چلے تو رب العالمین نے ساتھ نمایا چونکہ یہ سارا کام بالکل پوشیدہ کرتا تھا تحجد کی نماز رات کی تاریخی میں روزہ رکھ لیا تو سب سے بتاتا نہیں تھا بھائی آج پیر کا دن ہے میں نے روزہ رکھا ہے کسی نے چائے پیش نہیں بھائی میں نہیں پیوں ارے بھائی پی لو آخر بتاتا ہے صاحب میں اصل میں روزے سے ہوں اپنے روزے کو ان یہ چارہ جلدی کسی سے نہیں یہی معاملہ سب کا خیرات کا ہے تو اللہ رب العالمی نے فرمایا جیسے یہ پوشیدہ ساری نیکیاں کرتا تھا ہم نے اس کے لیے اجر و ثواب بھی پوشیدہ ہی رکھا ہے فلا من قرت آئن ہم نے اس کے لیے جو نعمتیں جنت میں تیار کی ہیں اللہ نے فرمایا فلا نفس کسی انسان و جنات کو پتا ہی نہیں کہ میں نے اس کے لیے کیا اعلیٰ درجات اعلیٰ درجے کی نیکیاں تیار کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں ابواب الخیر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائی تو میرے بھائی تقو اللہ ہمارے اندر آ جائے تقو اللہ کیا ہے بڑی تعریف اللہ کی بہت سارے اس کے معنی بتائے گئے ہیں سب سے بہترین معنی تکو اللہ کا وہ ہے جو سید ابئی ابن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے ایک موقع پر امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابئی ابئی قرآن پاک شروع سے آخر تک تقوا کا حکم دے رہا ہے اتنے تقوی کا تک تذکرہ آیا متقین کا تقوا کا ہر تکوا کا آخر تکوا ہے کیا چیز حضرت ابئی کاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا امیر المومنین آپ ہم سے تکوا کمانا پوچھتے ہیں آپ جیسا انسان ہم سے پوچھے ذرا بتائیں اما سڑک کا شو کا کیا آپ کبھی ایسے راستے پر نہیں گزرے جو کانٹوں والا ہو دونوں طرف سے کانٹے دار جھاڑیاں ہو یا تار لگا دیا گیا ہو ذرا لفٹ رائٹ ہوا تو کپڑا کپڑا بھی پھٹ گیا اور بدن بھی زخمی ہو گیا کیا ایسے راستے سے آپ کا گزر ہوا عمر فاروق نے کہا بارہ ایسے راستے سے گزر ہوا ہے کیسے گزرتے ہیں آپ کہا راستہ راستے میں داخل ہونے کے پہلے پہلے خوب اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں لپیٹ لیتے ہیں اپنے جسم پر خیال رکھتے ہیں وہ درا برابر نشرائت نہیں ہوتے کیوں ہمیں معلوم ہے اگر دائیں بائیں ذرا سمائل ہو گئے تو کاٹا چڑ جائے گا اسی لیے بڑے اطمینان کے ساتھ کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے بدن اور کپڑے کو بچاتے ہوئے راستہ پار کر لیتے ہیں جب یہ راستہ ختم ہو جاتا ہے تب کپڑے چھوڑتے ہیں تب ہمارے ہاتھ سے حرکت کرتے ہیں ورنہ بڑی حفاظت کے ساتھ گزرتے ہیں کا فضا کا اے عمر جس طرح سے کانٹے دار جھاڑیوں میں آپ راستہ طے کرتے ہوئے کانٹوں سے اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کو بچاتے ہیں ایسے ہی جب تک آپ دنیا میں رہیں اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچاتے ہوئے قبرستان تک پہنچ جائے یہی اصل میں تقوا ہے یہ بھائیو یہ ہے تقوا یہی یہی تقوا پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ہم پر کیا فرض کرا دیا ہے روزہ اس لیے روزہ رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں تقوا حاصل کرنا ہے ہمیں متقین میں شامل ہونا ہے ہمارا مقصد پہلے بھائیو متعین ہو مقصد متعین کر لینے کے بعد مقصد کا ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے اور اگر پورا رمضان گزر جائے ہم اپنا مقصد نہ متعین کر سکیں کہ ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں کیا مقصد ہے تو یہ وہی گزر گئے جیسے آج تک گزرتا رہا اسی لیے یاد رکھو نبی علیہ السلام سامنے ساتھ نمایا کتنے روزے دار زندگی میں روزہ رکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے داروں میں ان کا شمار نہ ہو پایا کم کم من سوائم لئی سلح من سیام ہی الجو اے لوگوں کتنے روزے دار ایسے ہیں دن بھر بیچارے پورے رمضان بھر بھوکا پیاسا رہتے ہیں لیکن نام آمال میں بھوکا پیاسا تو لکھا گیا لیکن روزے داروں میں شمار نہ ہوا ضرورت ہے میرے بھائیو کو تکوا پیدا کرنے کی تکوا کا دوسرا مقصد قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ولا اللہ ولا اللہ تشکر لوگوں تم پر روزہ اس لیے فراز قرار دیا ہے اللہ رب العالمین روزے کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے دوسرے پارے میں جہاں روزے کے مسائل ہیں ایک دوسرا مقصد بیان کیا ایمان والو اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ نے زبردست مجبور نہیں کیا جتنے دن بیمار ہے روزہ چھوڑ دے گا روزہ رکھنے میں تکلیف ہے لیکن من ایام اخر اگلا رمضان آنے کے پہلے پہلے جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کو وہ مکمل کر لے اسی طرح سے انسانی حاجات و ضرورت کے تحت تم کو سفر کرنے کا سفر کرنا پڑا ہے اور سفر میں روزہ روزہ رکھنے میں تکلیف ہے تو اللہ فرماتے وہ بھی تمہارے لیے رخصت ہے روزہ نہ رکھو اگر تکلیف ہے لیکن اگلا رمضان آنے کے پہلے پہلے اتنے روزے رکھ کر کے تین مہینے کی تعداد پوری کر لو روزے کی تعداد پوری کر لو جتنے روزے سفر کی وجہ سے ختم ہوئے ہیں سہر کرو رات بھر کھاؤ پیو دن میں ہی کھاؤ پیو سارے مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے روزے اس طرح اس طرح سے تم پر فرض قرار دیا مقصد کیا ہے اللہ تشکر تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ پہلا مقصد کیا ہے روزہ رکھنے کا تکوا اور دوسرا مقصد کیا ہے شکر الہی اور شکر گزاری بھی بہت بڑی نعمت ہے اور شکر گزاری کیسے پیدا ہوتی ہے روزہ کی حالت میں اس کی کئی شکلیں ہیں کام اتنا تو آپ ضرور سمجھیں اگر آپ کو پیاس فجر کے بعد ہی سے لگ گئی ہوتا ہے نا کبھی پیاس آپ کو فجر کے بعد سے لگ گئی فجر کی نماز آج کل ہوتی ہے تقریباً کتنے بجے ساڑھے چار سمجھ لو اللہ اب ساڑھے چار سے لے کر کے آپ کو صبح شام ساڑھے سات بجے تک بھوکھا پیاسا رہنا پیاس کی ضرورت تو آپ کو پڑ گئی سجنے کے بعد ہی سے بھوک لگ گئی آٹھ بجے دن کو لیکن اب روزے نے آپ کو کھانے پینے سے روک دیا ہے کب تک ماشاء اللہ پھر جب روزہ پورا ہوا سورج غروب ہوا پھر ذرا دیکھے انسان کیسے اللہ کا شکر اللہ تیرا کرم ہے کہ روزہ بھی پورا کرا دیا اور اتنے پیاس میں صبر کرنے کی طاقت بھی دے دیا ڈیوٹی بھی کر لیا اور اللہ اب جتنا دن بھر کھانا پینا چھوٹا تھا فجر تک سب پوری کسر پورا کرنے کی توفیق دے دیا کیا خیال ہے آدمی اگر اس طرح سے سوچے تو روزہ افطار کر کے یہ انسان جو ہے اللہ تعالی کا شکر گزاری شروع کر دیتا ہے بہت سارے راستے ہیں پھر آپ ذرا غور کریں اللہ تیرا کرم ہے یہ یہودی ہے ان کے اوپر تو نے روزہ فرض کیا لیکن رات میں کھانے کی اجازت نہیں دیا سورج غروب ہو جائے تھوڑا سا کھا لے یا پیٹ بھر لے اب اس کے بعد اگلے دن تک یعنی چوبیس گھنٹے کا روزہ کس سے تو نے رکھوایا یہودیوں سے اے اللہ ایسے چوبیس گھنٹے کا روزہ کس سے رکھوایا تو نے عیسائیوں سے اور اللہ بہتر روزے تو نے ہندوؤں سے رکھوایا ہم مسلمانوں پر کتنا کرم اللہ اکبر ایک تیس روزے یا انتیس روزے وہ بھی رات کھاتے پیتے رہو دن بھر بھوکے پیاسے رہو کیا خیال ہے انسان اگر سوچے تو اللہ تعالیٰ کی کتنا شکر ادا کرنے کا موقع ہے ایک مہینہ ایک مسلمان اگر اس طرح سے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے فضل و کرم پر اور ایک مسلمان اگر اس کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو رمضان آتے ہی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تیرا کرم ہے کہ صحت اور آفیت کے ساتھ ایک رمضان اور پورے ہمیں نصیب کر دیا اب انسان سوچتا ہے چلو اللہ کا شکر ہے کہ ایک رمضان اور مل گیا ہے رات بھر عبادت کرتا ہے رو رو کر کے دعائیں کرتا ہے افطاری سامنے رکھی ہے کتنے لوگ افطار کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کتنے اللہ کے بندے ہوتے ہیں اس وقت بھی کھانے کی فکر نہیں اور دن ڈوب جائے گا تو روزہ ختم یہ قبولیت وقت کا دعا ہے رو رو کر کے کتنے لوگ اللہ رب العالم کے سامنے اسے دعائیں کرتے رہتے یہ سب اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ نے روزے کے فرد کرنے کا دوسرا مقصد کیا بیان کیا ولا اللہ کو تشکرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہو جاؤ اور جہاں آپ کے اندر شکر گزاری آ گئی شکر گزاری کے بڑے فائدے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو اپنے عذاب سے اپنے چہرے سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہر آفت اور بلا سے بچاتا ہے کیوں رب العالمی نے شاخ نمایا ہے ما فل اللہ عذاب تم شکر تم و آمن تم وکان اللہ علیما اے میرے بندو اگر ایمان لانے کے بعد تم شکر گزاری کرتے رہو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ شکر گزاروں کو عذاب دے ان پر کوئی بلا اور آفت نازل کرے پتا چل گیا اللہ کی بلا اور آفتوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے شکر گزاری اور ماشاء اللہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے تو بڑی نعمت یہ ہے کہ جتنے طرف جتنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو تمہارے رب نے بتا دیا تم کو آگاہ کر دیا کہ اگر رب کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ضرور بھی ضرور تمہیں ہم مزید نعمتوں سے اور نوازیں گے ایک دو فائدے نہیں بڑے فائدے ہیں شکر گزاری کے اس لیے روزہ رکھتے وقت آپ نیت کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی مل جائے اور خوب کثرت سے دعائیں بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہاں، ہمیں شکر گزار بندہ بنائے لیکن شکر گزاری کیسے زبان سے بھی ہو اور اپنے عمل سے بھی ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں شکر گزاری الحمد للہ اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں قسم کی شکر گزاری کا نمبر ایک ہمیشہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا شکر کیا ہے سب سے بڑا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ کیا خیال ہے بھائی رمضان کیسے گزارا ہے یہ گزر جا رہا ہے ویسے دن تو بہت بڑے ہیں تکلیف ہوتی ہے لیکن چلو پھر بھی گزر دیکھا آپ نے یہ کتنے ایسے گا نہیں کیا الحمدللہ للہ ہاں؟ پندرہ رمضان گزر گئے پتا ہی نہیں چلائیے شکر گزاری اپنی زبان سے دن احمد ربی کا پہا اے میرے بندے رب نے جس پر احسان کیا ہے اس احسان کا اپنی زبان سے تذکرہ کرو لوگوں میں اس کا چرچا ہو اسی لیے نبی ریسرا سامنے فرمایا حضرت نعمان بن رضی اللہ نعمانوں کے حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا اتحد ون اللہ شکر اے لوگوں جہاں بیٹھو اپنے رب کے فضل و کرم کو اپنی زبان سے لوگوں میں چرچا کرو یہی بہت بڑی اللہ کی شکر ہے گزاری ہے سمجھ گئے نا رمضان کیسے گزر رہا ہے تراوی کیسے گزر رہی ہے کاروبار کیسے چل رہا ہے جس حالت میں ہو کیا کہو الحمدللہ اور اگر حالات خراب بھی ہیں کسی نے پوچھا کیا حال ہے بھائی مارکیٹ کی حالت تو بہت بری ہے آپ کا کیا حال ہے اس سب کا جائزہ لے کے آ رہا ہے کیا کہو للہ کل حال کیا الحمد للہ کل حال بلحال کم سے کم کاروبار کم ہو رہا ہے لیکن کھانا تو مل رہا ہے اندر تو نہیں ہوئے ہو عزت کی زندگی تو گزر رہی ہے اس لیے اللہ کے رسول اللہ نے کیا اللہ رسول نے کیا جب اللہ رسول سننا چاہے جب بھی کوئی تکلیف دے یا باعث افسوس خبر آتی تو آپ شکوا شکایت نہیں بلکہ کیا الحمد للہ کل ہان نمبر تین شکر گزاری روزے کے تیسرے تیسرا مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے ولی تو قبر اللہ کو اے لوگو یہ ماہ رمضان کا روزہ اور ماہ رمضان میں اتنی ساری سہولیات ہم نے تم کو اس لیے دیا ہے بولے تو کب بے راہ تاکہ اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی توفیق دی ہے اس پر تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرنا یہ روزے کیا ہے مقاصد میں سے ہے آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اپنے اندر تقوا پیدا کریں اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کے احسانات کا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم پر اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کا ایک بہت بہت بڑا ذریعہ وہ ہے کہ جس دن چاند ہو جاتا ہے عید کا جب دنیا کے لاکھوں اربوں خربوں مسلمان عید کی یاد لیے جاتے ہیں ایک دیندار مسلمان وہ اللہ اپنے کپڑے کو نہیں دیکھتا اپنے جوتے کو نہیں دیکھتا وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہوا عید رہ جاتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو یہ جو تکا تقبیرات ہم کہا کرتے ہیں یہ بھی اہم مقاصد میں سے کیوں اللہ رب العالمین کا نام بلند ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا نام ذکر کیا جاتا ہے یہ بھی روزے کیا ہے مقاصد میں سے ہیں ایک مقصد اور بتا دیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق تو فرمائے کیا ہے میرے بھائی دل کی صفائی یہ بھی تقوا کا ایک حصہ ہے روزہ اس لیے ہمیں ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ روزے کی برکت سے ہمارے دلوں کی صفائی ہو جائے اس میں گلاوت نہ رہ جائے نہ کفر کی محبت نہ شرک کی محبت نہ برائی کی محبت نہ حرام کا کا جذبہ نہ بھائیوں کے دعوت و دشمنی ہمارا دل پورا صاف ستھرا ہو جائے اس میں مومن بھائیوں کی محبت ہو الفت ہو ہمدردی کا جذبہ ہو نیک آمار کرنے کا شوق ہو ہرس ہو یہ اس کو کہا جاتا ہے قلب سلیم اور یہی وہ دل ہے یہی وہ نعمت ہے کہ بغیر اس دل کے صفائی کے نہ انسان کے روزے کام آئے گے نہ انسان کے نماز کام گے نہ انسان کی تجارت کام آئے گی نہ انسان کی اولاد کام آئے گی اسی لیے رب العالمین نے شورا کے اندر فرمایا یوم اتى الله بقلب سلیم اے میرے بندے یاد رکھو اچھی طرح سے سن لو قیامت ایک ایسا دن ہے کہ نہ ان مالو والا بنور نہ انسان کی اولاد کام آئے گی اور نہ انسان کا مال کام آئے گا میرے سامنے جب بندہ کھڑا ہوگا اللہ من بک بن سلیم جو صاف ستھرا دل لے کر کے آیا ہوگا وہ کامیاب ہوگا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حس من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب بھی ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود یہ کلو سلیم قلب منیب ہونا چاہیے جس دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ ہو خوشی میں گنی میں اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے بخش آج سے دل ہمارا صاف ہو یہ صاف دل ہے ہاں، ہمارے دل کی صفائی ایک مقاصد میں سے ہے چنانچہ بڑی طویل حدیث خلاص اس کا ایک حصہ یہ کہ ایک صحابی آئے بڑے روزے رکھا کرتے تھے روزے رکھتے رکھتے وہ کمزور ہو گئے آپ نے ان کو منع کیا اتنا روزہ کیوں رکھے جس سے تمہاری صحت متاثر ہو جائے سنو آپ نے فرمایا سو بشہر شبری و سو سراست من کل شہر اللہ کے بندے اگر کسی کے دل سے کسی مومن نے سد کے دل کے ساتھ سوم و شہری صبر شہر اس سب رمضان کا نام ہے جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا نمبر دو وہ سیام سلاست ایام ان بلکل اور ہر مہینے میں رمضان کے بعد تین روزہ رکھ لے ایک تو مہینے ماہ رمضان کا روزہ جس کو سو کو سہارو سبر کہا گیا سہارو سبر کا روزہ یعنی ماہ رمضان کا روزہ نمبر دو وہ سیام سلا سے ہر مہینے میں تین دن کا روزہ آج فرمایا جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور جسے پھر ماہ رمضان کے بعد اگلے رمضان کا انتظار نہیں کرتا بلکہ ہر مہینے میں تین دن کا چار کی تیرہ چودہ کا اور پندرہ کا جس نے رودا رکھ لیا آر سدرے اگر کسی نے سد کے دل کے ساتھ ماہ رمضان کا رودا رکھا اور ہر مہینے میں تین دن کا رودا رکھا تو ان روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ساری برائیوں کو نکال کر کے پھینک دے گا وہ قلب سلیم ہو جائے گا وہ قلب منیم ہو جائے گا اور جہاں قلب سلیم اور قلب منیم کسی کو حاصل ہو گیا سمجھو دنیا آخرت دونوں اس کی سور جاتی ہے یہ چار چیزیں چار مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق دے رہا ہے یہ چاروں مقاصد ہمارے حاصل ہو جائیں اور ان چار مقاصد کو اپنا مین سب سے بڑا اپنا مقصد کیا بنائے کہ رمضان کی برکت سے یہ چاروں فائدے چاروں چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہے باقی انشاءاللہ پھر آئندہ اکول قولی حدا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوب الیہ ایک اعلان شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا گیارہ گیارہ جولائی گیارہ جولائی گیارہ جولائی جمعے کا دن جمعے کا دن بعد نماز عشاء ہاں؟ ٹریڈ سینٹر زابیر ہال کئی ہال ہے اس میں زابیر ہال میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مفتی حرم اور مدرس حرم ڈاکٹر وسیع اللہ عباس آ رہے ہیں اور ایک موقع بہت اچھا ہے پارکنگ فری عورتوں کا بھی انتظام نماز تراوی کا انتظام سمجھ گئے نا بس شہر کے لیے آپ تمام ساتھیوں کو چاہیے کہ وہاں پہنچے گیارہ جمعے کا دن ہاں ہمارا بھی ہے جمعے کا دن ہاں جمعے کا دن سمجھ گئے نا جی؟ ایشا اور ترابی کا وہاں دونوں کا انتظام ہے تو ہر آدمی پہنچنے کی کوشش کرے گیارہ جولائی رمضان گیارہ جولائی جمعے کا دن جمعے کا دن ہاں ان شاء اللہ چھٹی ہے نا ہو پھر کیا پوچھنا چھٹی ہو کیا پوچھنا ہے پہنچ جائیں ہاں۔